جی بات ہے ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ جناب زبیر علی صاحب جی زبیر علی صحیح علی اچھا، زبیر علی مجھے معلوم نہیں تھا جی،, جی جی اچھا وہ اگلے دن میں آپ میں عقیدہ مسلم میرے سامنے ہے جی عقیدہ مسلم یہ کس کی کتاب ہے یہ جو آپ نے کہا تھا نا جی عقیدہ اہل حدیث اس کا نام عقیدہ مسلم ہے اچھا وہ جو محمد کی ہے جی،, جی جی جی جی جی تو یہ اس وقت میرے سامنے ہے کیونکہ آپ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا جی ہاں، تو میں نے اس کو چاند مقامات سے دیکھا ہے جی، جی۔ تو یہ تو ابن تیمیہ صاحب سے بھی آگے چار قدم بڑھے ہوئے ہیں حضرت اچھا۔ جی اس میں عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو صفات کے اندر الفاظ کلمات استعمال کیے گئے وجہ عین سما یدان کف اصاب ساخ وغیرہ جی تو حضرت نے اس کا ساتھ ترجمہ کر رکھا ہے اچھا کہ ساک پنڈلی ریجل ٹانگ کف ہتھیلی فلاں اچھا جب کہ تمام اسلاف کا مسلک یہ ہے جو کتاب الاسماء و صفات اور فت الباری وغیرہ کے اندر اسلاف کے حوالے سے خصوصاً حضرت سفیان بن رضینہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جی۔ تفسیر ہو تلاوت ہو بس سکوت اور تفسیر کی انہوں نے اجازت نہیں دی یہ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اللہ تبارک تھا رجل اور قدم وغیرہ یہ انہوں نے ظاہر سے سکوت کیا اور تفسیر ہو تلاوت ہو بس تلاوت تک وہ کہتا ہے محدود رہو اور امرار کا یہی معنی ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں تلاو حدیث مبارکہ کے اندر ان لفظوں کی جگہ پر کسی اور لفظ کو تبدیل مت کرو جس طرح یہ چل رہے اسی طرح اس ان کو گزارو جی تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ترجمہ کر دینا اب وجہ کا لفظ ہے اس کا عربی کے اندر تو یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے جیسے واجب کا وجہ جی وہاں پر جو کہے گا چہرہ باقی رہے گا کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ذات باقی نہیں رہے گی صرف چہرہ باقی رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد چہرہ تو پر بولا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر کیا محاورہ عربی اور اجمی کا ایک ہوتا ہے ان محاورات میں کوئی فرق نہیں ہے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اسی وجہ سے حضرت حسن بصری غالباً فرماتے ہیں کہ اجمیت نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے یہ اجمیت جب سے آئی اسلام کو نقصان پہنچا یہ یہ بھی ذرا جو ہے ہے یہ یہ ثابت ان سے حسن بالکل ثابت ہے میں اچھا، اچھا۔ ہاں یہ میں دکھا سکتا ہوں اچھا یہ جو ہے نا یہ سفیان بن نا کا جو پول ہے نا جی کتاب السما فت الباری کے اندر یہ جی۔ کتاب الاسما کے اندر جو زاہد کوسری صاحب علیہ الرحمہ کے حاشیے کے ساتھ اس کے چار سو انتیس صفحہ پر آئے جی جی چار سو انتیس صفحہ کالا سمے تو ابن ہو جائے نا یہ قراءته ليس لاحد ان يفسره یہ کتنا ظلم عظیم ہے کیا بتائیں میں آپ کر رہا تھا کہ وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات بھی وجہ کا یہ بالکل بین دلیل ہے یہاں پر جو چہرہ ترجمہ کرے گا کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے آزاد ثابت کرے گا آزاد اللہ تعالیٰ سے منفی ہے یہ کوئی بات کر رہے ہیں نا کافر ہو جائے گا اور ترجمہ جائز نہیں ہے جی جی اس پر بعد میں غور کرتے ہیں لیکن پہلے یہ نا کہ سفیان بن کا جو کال ہے جی تفصیل سے یہ مراد ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کو آگے یہ شروع کر دے کہ یہ جو ہے کس طرح ہے یعنی تفصیل ہے نہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں ہاں جی۔ تفصیل فاصل سے ہے فاصل مطلب کا ہے کا مطلب مانا کشف ہے اور کیا ہوتا ہے نہیں یہ بھی کہا کہ ترجمہ کرنا دیکھیں ہاں۔, ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں شاہ وجول اللہ کا ترجمہ بھی ابھی فارغ نہیں جی میں چلا دیکھتا ہوں کہ شاہ وجول نے جو اس طرح کے اللہ تعالیٰ صفاتی وہ آئی ہے نام وغیرہ تو اس کی ترجمہ کیا گیا جی۔, جی جی اچھا۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جی۔ ادھر پھر دیکھیں ادھر جب بات آ رہی ہے عقائد کے اندر پہلے میں جب حوالے پیش کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا فلان یہ لکھا فلان ہے آپ نے کہا وہ ان کی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہیں فلان لیکن اب جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف جانا شاہ صاحب سے ترجمے سے پہلے شاہ شادی کا ترجمہ ہے اچھا ہاں تو شیخ شادی کے ترجمے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے ہاں میرے پاس ہے اچھا اچھا ہاں پورے قرآن کا ترجمہ ہے پورے قرآن پاک کا ترجمہ تو اب دیکھیں جی، جی۔ یہ اتنا بڑی ٹانگ ظلم عظیم تو یہ ہے اب ٹانگ کے اندر کیا تعویل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آزاد ٹانگ کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہو ٹانگ سوائے عزم کے اور مانا ہو سکتا ہے ٹانگ کا مانا یعنی بدن کا ایک حصہ اس کے علاوہ کوئی اور مانا اس کا ہو سکتا ہے یہی قدم ہی ہونا چاہیے تھا مطلب۔ نہیں قدم قدم قدم بھی دیکھے دیکھے ہاں۔ ادھر ہے قدم اور ریجل کے دو لفظ آئے ہیں سمجھ آ رہی نا اب جو اسلاف کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یا امرار اور ظاہری جو مانا جو مانا ظاہر معلوم ہے لوگوں کو یہ تو بالکل محال اور باطل ہے اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے اسلام یہ سب نے کہا ہے یہ آپ کتاب الاسماء و صفات اس کو غور دیکھیے کئی دفعہ پڑھی ہے جی جی جی جی پھر جو آپ نے دو باتیں کہی ہیں نا ایک تو یہ کہ ترجمہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا جی، جی۔ اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی کہ نہیں اچھا، دوسری بات جو ہے یعنی ایک منٹ میں آپ کو کر رہا ہوں جی۔ یہ یہ بتائیں کہ بھائی مثلا میں نے لفظ وجہ بولا ہے کیا ہاں جی۔ عربی کے اندر عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہاں، کہ نہیں جی۔ لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ کا ایک معنی ہو رہا ہے مثلا ٹانگ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان کے اندر یا جب چہرہ کہہ رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر یہ صرف اور صرف اسی عزم کے لیے بولا جائے گا اور کسی اور یعنی معنی میں نہیں بولا جا رہا جبکہ وجہ کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں وہاں پر وجہ میری بات سنو وجہ ہمارا طریق بھی آ رہا ہے مثلا وجہ المسالہ سورت کا مسئلہ یہ ہے وجہ اس کی دلیل یہ ہے اچھا وجہ ذات وجب کا وجہ ربک اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن تیمیہ سمیت جتنوں کو پڑھ رہے ہیں یہ ان حقائق سے کیوں بے خبر ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب اسلام کو سمجھ گئے ہیں یہ فلان ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق اب یہ جتنا ابن تیمیہ اور مطلب ان کی معتقدی نظرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد تو اوپر ہے اور بندہ سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت اسرافیر ہے اس کی ذات کے قریب ہے اب ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو وقت وقت کہنے کا کیا مطلب ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اور بندے اور مخلوق خالق کے درمیان یہ مسافت ہے ذات کے اعتبار سے اس کی ذات اس سے دور ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نوز باللہ من ذالک کے اوپر شیاطین چڑھے ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوں ذات کے اور ہم جو نیچے بیٹھے اور انبیاء علیہ السلام یہ خدا سے خدا سے دور ہوں اب جن کو قرب مکانی اور مکانت کا پتہ نہیں چل سکتا آپ کی کلیت کیا ہے یا غلام بین عبدیل صاحب یہ ہاں، جی۔ یہ دوری جو ہے نا ہمارے لیے اللہ کے لیے تو کوئی دوری نہیں جی یہ جو دور ہونا ہے نا ہاں۔ یہ تو ہم میں مطلب آپ سے دور آپ اس سے دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہاں۔ نہیں ہوتا اللہ تو قریب ہے کیوں بہ دون بہ دون با انہوں نے مطبعین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے اور بڑے بڑے تھے حضرت الفاظ سمجھنا یہی بات ہے کہ بزرگ جب تک صوفیہ کی تربیت نہ ہو دین سمجھ نہیں ہوتا کیونکہ عقائد کاملہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جی جی جی معطل کو چھوڑ دیں میری یار سنیں معطلا کو چھوڑ دیں معطلا کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں بائن خلق پتہ ہے ہمارے اسلاف یہ کیوں کہتے تھے بائن المین خلق کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جہان میں کہنا جو جہمیہ کا مذہب تھا ہر جی۔ مکان میں کہنا ذات جی۔ کے اعتبار سے یہ جہمیہ کا مذہب تھا تو ان حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے اب جب ہاں۔ صفات کے اعتبار سے قریب تھا اور ہر جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے تو ہاں اب جی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ بائن من خالقی اس کا مطلب ہے کہ میاں ذات جو ہے نا یہ صرف جامعہ کے رد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جامعہ جو کہ اس کو جا ذات کو یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ذات کے اعتبار سے تو ان کا صرف جامعہ کا رد مقصود تھا یہ مقصود نہیں تھا کہ مسافت ہے بندے اور خالق کے درمیان یہ کتنا عجیب بات ہے بائن اور جی آپ نے وہ جو دلائل ہیں وہ دیکھے ہیں مطلب حافظ آفی کی کتاب العلو دیکھی ہے میں حضرت آپ میں نے میں نے خود دیکھا ہے اس کتاب کے اندر میں نے خود پڑھا ہے حافظ صحابی ہاں۔ صاحب کی یہی جو عین اللہ یہ جو ایک جاریہ والی حدیث ہے این اللہ جی اس کے اندر اضطراب دیکھے میں تو حیران ہوں کہ عقائد کے باب میں یہ کیا کر رہے ہیں اتنا عقائد کے باب کے اندر احتیاط ہوتی ہے کہ اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ ہم عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ریرا کے سما میں خطا ہو گئی اور حضرت فلاں صحابی کہتے ہیں فلاں کے سما میں خطا ہو گئی جب یہ خطا صحیح عادیث کے اندر صحابہ سے ہو رہی ہے تو سما کے اندر خطا ہو سکتی ہے تو آپ بتائیں کہ دوسروں کا راویوں کا کیا حال ہوگا تو اس کا مطلب اس کا اور عقائد کے اندر تو قطعی یقینی قطعیت یقینیت کو تو ثابتہ چلتے ہیں فروئی مسائل کے اندر جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ اجتہاد ہے ادھر نہیں سارا تو ادھر یہ چلتے ہیں عقائد کے بعد نہیں نہیں میری میری بات سنیں اسی روایت کو آپ دیکھ لیتے ہیں اسی روایت کو میں کرتا ہوں جی جی جی جی جاریہ والی روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن اضطراب کیوں ہے ایک روایت صحیح کے اندر اسی حافظ زاوی کی کتاب الوڑوں کے اندر یہ آ چکا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ جناب العلوب لوگ ادھر پڑی یہ دیکھو یہ اچھا یہ دیکھیں جناب میں آپ کو جو امام مالک سے روایت ہے اس کے اندر بھی عجیب اضطراب ہے کہ الکیف ہو الفتوا معلوم والکیف مجھول

جی قبلہ ہاں جی یہ دیکھیں حضرت جی جی جی یہ اب پہلی جلد الغلوب العظیم کی میرے سامنے ہے جی تو آپ صلی اللہ یہ حقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن راجل من الانصار انہو جا بے امت السعودہ فقال یا روایت اللہ جی، نہیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں کیا ظلم حاضہ حدیث نہیں یہ جو ہے نا اس میں زوری مدلس ہے نا زوری کے ثابت کرے جی شہاب زوری جو ہے نا جی، جی، مجھے جی سب کا خالصہ سے مدلس ہے حضرت دیکھیں جی یہ امام زہبی کی جو بات ہے نا تو غلط ہوئی نا ضعیف کو صحیح کیا جگہ تو یہ تو بڑے بڑے علماء نے کیا اس میں جو ایک علت ہے نا وجہ ذوف زور ہاں۔ کا آنا نا یہ تو روایت گئی آگے بولے کوئی اور روایت بتائی اچھا یہ بتائیں ہاں جی۔ ایک منٹ ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں یہ آپ سے فکر میں ملاقات ہونی چاہیے جو مجھے لاہور موقع ملا نا ان شاء اللہ جی،, جی آپ تشریف لائیں مانیں گے تو نہیں میں میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کے لیے وہ یہ دیکھیں محمد بن وزوری کے متعلق نیچے لکھ رہا ہے محقق یہ عبداللہ بن صالح براق اور اچھا۔ استاد المساعد بکلیتی تربیہ جامعات الملک سعود جی جی یہ لکھ رہا ہے ازوری محمد بن مسلم بن عبید اللہ القرشی فلاں کان ازوری سے تک تصیر الحدیث والی مہد فقیحا جامن وقال علی مارا ہے تو عالمان قطو اجمع من ابن شہاب وقال ان نفسی ما قلتو لہذا قطو آئید علیہ عبید اللہ پھر بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مدلس ہے اور جناب دیکھیں آپ جو ہے نا احترام کے سکہ جی۔ یہ مدلس ہونے کے مناسب نہیں آپ جی۔ کو یہ یعنی کسی راوی کا سکہ ہونا امام ہونا جی۔ بہت تعریف ہونا میں اس کے مدلس ہونے کے منافی نہیں جس طرح امام اچھا۔ مدلس ہے اس طرح زور جو ہے نا مدلس ہے اور مدلس ہونا ثابت ہے صحابی نے بھی انہیں غالباً مشکل الاثار میں مدلس لکھائے اور اس کے علاوہ آپ طبقات مدلسین دیکھ لیں حافظ اچھا، حضرت بات یہ ہے جی۔ کہ جب حافظ زابی اس کو حدیث ان کہنا چاہیے کس کا زہری کا مدلس ہونا جو ہے اور پھر تدریس اس کی کس درجے کی ہے یہ سارا آپ کس حوالے سے بیان ذکر کیا ہمارے نزدیک تو خیر کی مدلس ہونا ثابت ہو جائے نا ہاں، تو وہ تو اس کی روایت نہیں مان جائے چاہے تفاولہ ہو یا ثانیہ ہو لیکن جو لوگ طبقہ ثالثہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا گیا زوری کو اور زوری نے ایسی حدیثیں بیان کی جو الدیث کی تعریف میں اور ہم مجبور ہیں انہیں ضعیف کہنے پر فاتح خلف الامام علی سید نالی سے جو روایت تھے اس کو میں نے ضعیف ہے تو وہ ضروری ہے میری جو کتاب ہے نسل باری شروع میں اب بہرحال یعنی آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں معارضہ ثابت کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے جو روایت آپ لائے اس کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے ابھی زوری کی جو سما کی تصویر اگر ہے تو بتائیں یہ رجل من الانصار جو ہے وہ کون تھا وہ بھی اس کے شادی ہونے کی شرح تھے ہاں، رجل من الانصار جو ہے تو شادی ہے نا اس میں تو کوئی شادی نہیں اس میں شرح تھے نہیں کوئی شادی کیوں نہیں انصار میں تابعین بھی تھے تو تابعین بھی تھے حضرت آپ ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ لفظ پر غور نہیں کر رہے انہو جا اب آمتن سودا وہی راجل بن اچھا۔ من الانصار لائے ہاں، ٹھیک ہے ہاں۔ اچھا اب چلو زہری کا آنا نہ ہو گیا لیکن بات یہ بتائیں حضرت ضروری نہیں ہوتی اس سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی کہ زہری جب آن آن کہہ دیں تو اس وقت غلط ہی کہہ رہے ہوں گے ایک احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یہ روایت ہو سکتی ہے میری بات نہیں کوئی بات بات جی۔ ہے ہر وہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا یعنی ہم اس کو صحیح کبھی آدیش کا درجہ نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتماد ہی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا اعتماد ضعیف تو پیدا ضرور ہو جائے گا کیونکہ روایت آ چکی ہے جس طرح حدیث ضعیف قرار دیں گے احتمال تو ضعیف ہوگا یہی بات ہے کہ اعتماد کبھی نہیں ہو سکتا اب جب اعتماد میری بات سنیں احتمال اگر ضعیف ہے تو اتنا بات تو آ گئی کہ فکال اللہ الہ الا اللہ کالت نام تو اب یہ اعتماد جب آ گیا تو یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ باقی روایت بل مانا کر رہے ہوں باقی روایت بل مانا تو عام چلتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر تو دوسروں کے متعلق آپ کیسے کتی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جبکہ اخبار احاد ہیں دیکھیں اصول حدیث کا مشہور مسئلہ مطلب ہے جی کہ مدلس کی روایت ہوتی ہے فتح رضی ابھی حضرت میں مان چکا ہوں میں مان ہاں، چکا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب سمن جی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب تل شاہ من کچھ پہلے جو ہے نا آرس کو روک دینا جو حل رہا نا تو پھر اس پر کشیدہ کاری کرے مطلب یہ کہ یہ جب روایت رہی تھے تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ کہنا کہ کو آپ یہ نہیں اصول سے ہٹنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے اعتماد ضعیف ثابت ہوگا کہ نہیں حدیث ضعیف ہمارے جو ہے نا تو آپ ظلم کر رہے ہیں اگر یہی بات دیکھے بات سنیں امام امام محمد بن حنبل اور ان حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیکھے ہیں انہوں نے حدیث ضعیف کے پھر مدارے جو ہوتے ہیں تدلیس سے حدیث ضعیف اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مردود ہو جائے اس کے اندر صرف اعتماد ہو دیکھیں حضرت کیا کر رہے ہیں وہ صرف اعتماد پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا روایت بل مانا چلتی ہے کہ نہیں چلتی تھی جی۔ روایت علمان چلتی ہے لیکن اس کے لیے جو روایات ہے نا روایت زیادہ تر الفاظ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روایت بلوانا کرتے ہیں یہ فت الباری آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں یا اس کتنا حدیث سے مبارکہ خود بخاری کے اندر ہے کہ روایت بلمانا ہے روایت بلمانا ہے روایت بلمانا ہے یعنی آپ کا یہ مقصد ہے کہ جب کوئی ثابت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا جی۔ تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ روایت علمان اسی وجہ سے احاد کے اندر قطعیت نہیں رہتی آپ کو معلوم ہونا احاد ہی قطعی ہوتی ہے صحیح اگر خبر ہو اور مستقبل کرائے بھی ہو تو قطعی ہوتی ہے ثبوت کے حضرت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے قطعیت پھر ثبوت ایک ہوتی ہے قطعیت پھر دلالت آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بات سنیں حضرت اما عائشہ نے فرمایا صاف کے ابو رحرت کو یہاں پر سما میں غلطی گئی کعبہ یہ کتاب الاسماء بنے کے اندر پوری بات اگر یہ فرمایا تو دیکھیں کہ کون سی سے یہ بات ہو سکتا ہے ہو کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتی تھی صدق ابو رحرا اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی کی تھی وسیع حضرت کمال ہے وہ کوئی تکفیر تھوڑی لازم ہوتی ہے تدلیل یا تفصیل تھوڑی لازم ہوتی ہے سما میں خطا تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ابو میرے خیال ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ کو کسی حدیث کی سما میں کوئی خطا نہیں کیوں اللہ کے کی رسول نے دعا فرمائی تھی میری بات سنیں آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے متعلق دعا فرمائی تھی آپ آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں آدھی سنی آدھی نہیں سنی اس کے اندر سما کے اندر خطا ہو گئی کہ نہیں اس سے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ مفروضے ہیں جی یہ مفروضے یہ تو واقعہ ہے نا جو جو حضرت دیکھیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ جو روایات اما عائشہ ان کا ساتھ اختلاف ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اختلاف کیا ہے اما عائشہ پاک نے تو ایسے سما یہ تفصیل آپ کتاب الرسما صفات دیکھیں اس کے اندر صحابہ کرام کے ایسے واقعات باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں اور امام بیاقی نے یہ ثابت کیا ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ کیونکہ ادھر خطا کا استعمال ہے تو احاد کے اندر جناب جب تک تباتر نہ ہو عقائد یقینیہ صاحب نہیں ہو سکتے عقائد ہے یہ اصول صحیح ہے یہ کہتے یہ اصول جو ہے اہل سنت کے کس امام سے ثابت ہے کہ خبر واحد جو ہے نا ہاں۔ یہ وہ ضمنی ہوتی مطلب ہے مطلب اہل سنت کے آپ اصول کو جانتے نہیں ہیں جانا ہے نا مجھے اہل سنت میں کوئی بھی نہیں نہ کوئی صحابی نہ تابی نہ تبا بھی حضرت یہ تو ہنگیوں کے امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے حضرت آپ اگر ثابت کرنے کی بات کریں تو میں قطاریں لگا دوں قطاریں کتابیں کی کتابوں کی قطاریں ایک والا کی آپ ہمارے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں یا اصول کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر یہ تصریحات احاد میری بات سنیں احاد جو ہیں وہ ہمیشہ زن کا فائدہ دیتی ہیں یہ اچھا ایک منٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہے شیخ ہو کوئی ہو جی کیا وہ آپ کو اکیلا جب داد بتائے گا تو اس کے اندر آپ کو یقین ثابت ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ہے اگر میں جانتا ہوں نا کہ میرا شیخ جو ہے نا جھوٹ میں حضرت حضرت آپ کو مجھے جو ہے کہ میرے شیخ کو کیا کرنا ثابت ابھی تب ان راویوں پر جو خیر القرون کی راوی تھے روایت بلمانا ہے کہ نہیں ہے روایت المانا کس طرح کریں گے مدرسی اچھا میں روایات جو ہے نا دل کی ہے اچھا ہاں، اگر کسی کی شروعات جانتی ہے یہ بل کی ہے تو پھر بلمانہ بھی یہی ہوگا کہ بلمانہ بھی حجت ہے یعنی یہ کون کہتا ہے کہ بل مانا حجت نہیں ہوتی لیکن بل مانا آپ کی طرف سے یہ کہنا نا کہ غلطی کا اعتماد ہے یہ بڑا مال نظر ہے کہ یہ تو موجودی کی زبان میں آپ باتیں کر رہے ہیں نہ کس کا یہ آپ اس بات کا رد کر رہے ہیں جس کے بزرگان نے خیال ہے کیسے جی بات امام ابو سے ثابت کر دینا تو میں آپ کو میں ثابت کر دوں گا جی، جی۔ دوسری ہاں دوسری بات اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو عام قول چلتا ہے جی جی جی اس کی بھی سمجھے دیکھیں کہ جی۔ صحیح کون سی سمجھے میں ہاں جی جی جی میں ابھی تو آپ کو بتاتا ہوں اس کی سند کے حوالے عبداللہ بن نافع جی میرا خیال ہے سند کی اچھا نہیں چلو جی صحیح نہیں ہے اس کی سند یہ امام مالک کا جو قول ہے نا کہ ہاں۔ جو اتوا معلوم ہے ہاں یہ اصل درجے کی روایت ہے یعنی ان کا یہ اثر ہے چلو الحمد للہ لیکن میں تو آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں اچھا اچھا ہاں میں اس سے آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں یہ اسی کے اندر نا ہاں, ہاں۔ یہ جناب جی اس میں عبد نافیہ صاحب تو نہیں ہے اچھا سنو جی آپ پڑھیں گے نا ہاں یہ ہے جناب عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں سنب میں yes, امام مالک کے شاگردوں میں عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں لکھا ہوا جی جی میں وہی دیکھ رہا ہوں دیکھیں ہاں۔ شروع میں نشان نکالنے کرے نا کتاب سے گزارو نشان نے ہاں۔, ہاں میرے جو شیخ تھے نا پیر جنڈا شریف ان کے پاس میں نے پڑھا ہے نا وہ وصیت کرتے تھے کہ شروع میں لکھ لیا کرو ورنہ بعد میں کون شاخ تھے آپ کے بدی الدین راکی جی، پیر جنڈا شریف میرے استاد تھے سندھ والے کس والے سندھ والے پیر جنڈا شریف اچھا بدی الدین راکی اچھا اچھا اچھا اچھا چلو پھر سے شاء اللہ میں نے ابھی کدھر جانا تھا بس یہ آ کے فون پھر ہاں، نو سو ہزار میں نے اس کا کام کرنے کی جی آ گیا جی آ گیا جی اچھا یہ ہے جناب جی جو عام چلتی ہے نا جی ایک روایت تو یہ ہے عبداللہ بن نافع جس طرح آپ کہہ رہے ہیں